اقامت دین فرض ہے آڈیو بک بے مکتب اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے مصنف مولانا سید احمد عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ پیش لفظ فریضہ اقامت دین پر ایک ایسے مختصر کتابجے کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے جس کو کم وقت میں پڑھا جا سکے اور جس میں لوگوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات سے قطع نظر کر کے مثبت طریقے پر قرآن و سنت کے دلائل دیے گئے ہوں اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کتابچہ پیش کیا جا رہا ہے اس کتابچے میں قرآن و سنت کے دلائل سے واضح کیا گیا ہے کہ اقامت دین کو فرض ہم اپنے جی سے نہیں کہتے بلکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ نے تمام مسلمانوں پر عائد کیا ہے یہی ان کا نصب العین اور مقصد وجود ہے ہمیں یقین ہے کہ اس فریضے کو ادا کر کے ہی ہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مخالفتوں اور مشکلات کے ہجوم میں بھی ہم اپنے اس نظب العین کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہے اگر اللہ ہم سے خوش ہوا اور تمام دنیا ناراض ہو تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ایک بار حضرت امیر معاویہ اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ مجھے کوئی مختصر نصیحت لکھ بھیجیے انہوں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ بھیجی ان عبادت ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والمکرہ وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم بخاري كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پسندیدہ و ناپسندیدہ دونوں حالات میں سم و طاعت پر بیعت کی اور اس بات پر بیعت کی کہ ہم ہر معاملے میں حق بات کہیں جہاں بھی رہیں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو خوش رکھو خواہ اس کی وجہ سے تمام دنیا تم سے ناراض ہو جائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول فرمائے مسلمانوں کے دلوں کو کھول دے اور اپنے حقیر بندے کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے آمین سید احمد قادری دفتر ماہ نامہ زندگی رامپور یو پی اقامت دین کا مطلب اقامت دین کے فرض واجب ہونے کی دلیلیں پیش کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا مطلب اور مفہوم واضح کر دیا جائے اقامت دین میں دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا ہے اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا اور جو اب دنیا میں ایک ہی مستند محفوظ اور اند اللہ مقبول دین ہے اور جس کا نام اسلام ہے یہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے عقائد عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو یہ دین جس طرح رضائے الہی اور فلاح آخرت کا ضامن ہے اسی طرح دنیاوی مسائل کے موضوع حل کرنے کے لیے بہترین نظام زندگی بھی ہے انفرادی و اجتماعی زندگی کی صالح اور ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کے قیام سے ممکن ہے اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے اور ہر طرح سے یکسو ہو کر کی جائے اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو دستور جماعت اسلامی ہند کی اس عبارت میں دین اور اقامت دین کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دین اسلام کو اس کے تمام احکام و قوانین اور اس کی تمام تعلیمات و ہدایات کے ساتھ پوری انسانی زندگی کا دین بنایا جائے زندگی کو چند شعبوں اور چند خانوں میں تقسیم کر کے بعض میں اسلام کی پیروی کرنا اور بعض میں غیر اسلام کی پیروی کرنا قطعا غلط ہے جس طرح مسجد میں اسلام کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح بازار میں اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں بھی اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف قانون بنانا یا اپنے جی سے گھڑے ہوئے احکام صادر کرنا اللہ سے بغاوت کرنا ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا بادشاہ اور برحق کمران ہیں اور جب تک یہ بغاوت ختم اور اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو اقامت دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی اقامت دین کا مثالی نمونہ اس دین کی اقامت کا مثالی اور بہترین نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قائم فرمایا اس مثالی نمونے کے لیے خلافت راشدہ خلافت علامن حاج نبوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق خلافت حکومت الہیہ اور اسلامی حکومت کی اصلاحیں استعمال کی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو حکومت قائم کی تھی اس میں بغیر کسی تفریق و تقسیم کے پورے دین اسلام کی مخلصانہ پیروی کی جاتی تھی اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کر دیا گیا تھا کہ فرد کا ارتقاء معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل ٹھیک ٹھیک اسی دین کے مطابق تھی اس مملکت میں جا کر ہر شخص اپنی کھلی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتا تھا کہ اسلامی حکومت اور قرآنی معاشرہ کیسا ہوتا ہے اور اقامت دین کا مفہوم کیا ہے جس طرح ایک کھڑے ہوئے شخص کے قد و قامت جسمانی ساخت رنگ و روپ اور چہرے مہرے کو پہچاننے کے لیے دو آنکھیں کافی ہیں اسی طرح اقامت دین کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے عہد رسالت و عہد خلافت راشدہ کا مثالی نمونہ کافی ہے جس کی بلند قامتی اور اس کے تمام رنگ و روپ تاریخ کے نے محفوظ کر لیے ہیں یہ مثالی نمونہ صرف نمونہ ہی نہیں ہے بلکہ فریضہ اقامت دین کی ایک روشن دلیل بھی ہے مسلمانوں کے انحطاط و زوال کا نتیجہ سینکڑوں سال سے مسلمان جس زوال و انحطاط کا شکار ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان بھی عام طور سے دین اسلام کو اسی طرح کا ایک مذہب سمجھتے ہیں جس طرح کے اور دوسرے مذاہب پائے جا رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے مذہب کو نماز روزہ زکوٰۃ حج نکاح طلاق وراثت اور اسی طرح کے چند مسئلوں تک محدود کر دیا ہے ان کے نزدیک وعض و نصیحت کی مجلسوں میلاد کی محفلوں اور کلمہ و نماز کی تعلیم سے دین و ایمان کے تمام تقاضے پورے ہو جاتے ہیں باقی رہی سیاست و حکومت تو انہوں نے اسے دنیا داری کے خانے میں ڈال کر اسے دنیا دار لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے اس میں قصور مسلمان عوام کا نہیں بلکہ ان خاص لوگوں کا ہے جنہوں نے ان کے دماغوں میں دین اسلام کا یہ محدود مفہوم اتارا اور جمایا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اب جماعت اسلامی اور اس طرح کی دوسری جماعتوں کی سعیو کوشش سے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی دین اسلام کے بارے میں یہ بے بنیاد خیال ختم ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان اسے پوری زندگی کا مکمل نظام اور قانون سمجھنے لگے ہیں انہیں قرآن مجید کی آیات اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی دلیلوں سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد اور ان کا نصب العین کیا ہے اور کس چیز کو ان کی تمام کوششوں اور جد و جہد کا مرکز ہونا چاہیے قرآن مجید کے دلائل اقامت دین مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کے فرض واجب ہونے کے دلائل سے قرآن بھرا ہوا ہے ہم اس کی دلیلیں اختصار کے ساتھ ذیل کے چند نکات کے تحت پیش کریں گے نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد نمبر دو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت و رسالت کا مقصد نمبر تین قرآن اور اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں نازل کرنے کا مقصد نمبر چار اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے خلاف حکم چلانے اور فیصلہ کرنے والے کافر ظالم اور فاسق ہیں نمبر پانچ چور کا ہاتھ کاٹنے اور زانی کو کوڑے لگانے کا حکم نمبر چھ اقامت دین کے لفظ کے ساتھ قرآن کا صریح حکم نمبر سات دین اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنے والوں سے مدد کا وعدہ نمبر آٹھ غلبہ دین کی جد و جہد میں مال خرچ نہ کرنے والوں اور جان چرانے والوں کا حکم نمبر نو انسان اور جنات کو پیدا کرنے کی غرض نمبر دس امت مسلمہ کا نصب العین اور اس کا مقصد حیات ان دس نکات میں سے ہر نقطہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام کو غالب کرنا اس کو قائم کرنا اور قرآن مجید کے تمام قوانین کو نافذ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری اور ان کی زندگی کا اہم ترین فریضہ ہے پہلی دلیل ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا ان کی حیثیت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے اس لیے انہیں دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہوگا اس کے اہم ترین فریض حیات ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا ان کی حیثیت کیا تھی اور انہیں کس ہدایت کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کا مفصل بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس سے آیت انتالیس تک پھیلا ہوا ہے وہ آیتیں واضح الفاظ میں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خلافت نیابت کے عظیم ترین کام کی انجام دہی کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اور یہی ان کی تخلیق کا مقصد تھا اس دنیا میں ان کی حیثیت اللہ کے خلیفہ اور نائب کی تھی آیت خلافت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا صدر الدین اصلاحی تحریر فرماتے ہیں خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے ملک میں اس کے سونپے ہوئے اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے اس کے اختیارات ذاتی نہیں بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں وہ ذاتی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے اگر وہ خود اپنے کو مالک سمجھ بیٹھے اور تحفیظ کیے ہوئے اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کی منشا کی پیروی کرے اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب نمک حرامی غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کا خلیفہ ہے یہ منصب خلافت اس کے تاج عظمت کا وہ درخشاں گوہر ہے جو کسی بھی مخلوق کو نہیں بخشا گیا اسی لیے اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کے سلسلے بیان میں اس بے نظیر نعمت کا ذکر بھی ایک خاص اہتمام سے فرمایا پھر اس کی جناب سے ملائکہ کے سامنے تخلیق آدم سے پہلے ہی اس کے ارادے کا ذکر اور وہ بھی اس منصب خلافت ہی کا نام لے کر اس کی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے شاید انسان کے اس نوعی شرف کا اس سے اونچا تخیل اور کوئی نہیں ہو سکتا اب انسان کی جس طرح یہ خود ناشناسی اور اپنی تحقیر ہے کہ وہ ان مخلوقات کے آگے سر نیاز خم کر دے جن پر اس کو نیابتی آقائی اور حکمرانی کا مقام بخشا گیا ہے اسی طرح اس کی یہ خود فریبی خیانت اور غداری ہوگی کہ وہ اپنے اصل مالک کی مرضیات سے بے نیاز ہو کر منمانی طریقے سے زندگی بسر کرنے لگے اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی اصل حقیقت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کر دیا گیا ہے جس کے معلوم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی اور فلاح بخش ہیں جنہیں زمین کی تہوں سے متفرق ہڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس سے رب دے کر عکس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مولانا عبد الماجد دریابادی اپنی تفسیر قرآن میں لکھتے ہیں اور خلیفۃ اللہ وہ ہے جو زمین پر اللہ کی شریعت کی حکومت قائم کرے ہمارے اگلے مفسرین نے اس کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے ہم یہاں صرف اس کا ترجمہ نقل کرتے ہیں امام بغوی اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر اس کے احکام کی اقامت کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے خلیفہ تھے تفسیر خازن میں اس کی تعید ان الفاظ میں کی گئی ہے اور صحیح قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی زمین میں اس کی حدود کی اقامت کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے خلیفہ تھے خلیفہ کی تفسیر جلالین میں یہ ہے وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کرنے میں میری نیابت کرے گا اور وہ خلیفہ آدم ہیں تفسیر بائزابی میں اس طرح ہے اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کا قائم مقام اور اس کا نائب ہو اور اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے اس لیے کہ وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے اور اسی طرح ہر نبی اللہ کے خلیفہ تھے اللہ نے تمام انبیاء کو زمین کی آبادی لوگوں کے امور کی تدبیر ان کے نفوس کی تکمیل اور ان احکام الہی کی تنفیذ کے لیے اپنا خلیفہ بنایا تھا اس لیے نہیں کہ اللہ کسی نائب کا محتاج ہے بلکہ اس لیے کہ جن لوگوں پر اس نے اپنا نائب مقرر کیا وہ بلا واسطہ اس کے عوامر اور اس کے فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اسی طرح کی عبارت روح المعانی میں بھی ہے جس کے ابتدائی جملے یہ ہیں آدم زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے اور اسی طرح تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے مفسرین کرام کی ان عبارتوں سے پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو خلافت عرض عطا کی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا زمین کی آبادی لوگوں کے لیے سیاست کی انجام دہی یعنی ان کے تمام امور و معاملات کا انتظام اور تدبیر ان کے نفوس کی تکمیل اللہ کے شرعی فیصلوں کی تنفیذ اور حدود الہی کی اقامت ہم نے اوپر دستور جماعت اسلامی ہند کے حوالے سے اقامت دین کا جو مطلب و مفہوم واضح کیا ہے وہ اس کے سوا اور کیا ہے مفسرین کرام نے ان چار نکات میں جو کچھ فرمایا ہے اس سے انسانی زندگی کا کون سا شعبہ خارج ہے مسلمانوں پر اقامت دین کے فرض و واجب ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی جو کام انسان کی غایت تخلیق اور اس کا مقصد وجود ہو وہ بھی اس پر فرض نہ ہوگا تو آخر کون سا کام اس پر فرض ہوگا صورت البقرہ کی آیت نمبر إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ خلیفہ کے علاوہ خلیفہ کا لفظ ایک جگہ اور قرآن میں آیا ہے یا داود انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ سورۃ الصاد ایت نمبر 26 اے داؤد علیہ السلام ہم نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے لہذا تم لوگوں میں حق و انصاف کے ساتھ حکومت کرو اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی اس آیت میں اللہ نے سراحت کے ساتھ حضرت داؤود علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب کہا ہے اور اس کا مقصد بھی یہی بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون عدل کے مطابق حکومت کریں اور مقدمات کا فیصلہ سنائیں اگر کہ منشائے تخلیق کے لحاظ سے تو ہر انسان خدا کا خلیفہ ہے لیکن اس عظیم منصب کی عین فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ منصب صفات کے ساتھ مشروط ہو غیر مشروط نہ ہو اس کے اہل اور جائز حقدار وہی لوگ ہوں جو خدا کی خلافت کے حق وفاداری کے ساتھ ادا کریں اور جو لوگ اس حق کو ادا نہ کریں وہ خدا کے خلیفہ نہیں بلکہ اس کے باغی اور غدار ہیں جب مومنین صالحین ہی خلافت الہی کے مستحق ہیں تو ان کے منصب کا یہ عین تقاضا ہے کہ وہ دوسرے گرے ہوئے انسانوں کو بغاوت کی پستی سے اٹھا کر انہیں خلافت الہی کی بلندی تک پہنچانے کی سعی کریں اوپر کی تفصیل سے یہ بات خود ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو جو خدمت سپرد کی ہے وہ ایک ایسے نظام کی متقاضی ہے جس کی بنیاد نیابت الہی کے نظریے پر رکھی گئی ہو کیونکہ اس کے بغیر یہ خدمت پوری طرح انجام نہیں دی جا سکتی دوسری دلیل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ وہ دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں اس کی سورہ توبہ آیت نمبر تینتیس سورہ صف آیت نمبر نو اور سورہ فتح آیت نمبر اٹھائیس میں ہے میں یہاں سورہ فتح کی آیت نقل کرتا ہوں هو الذي رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقف عاب اللہ شہیدہ صورت اٹھائیس وہی ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے صورت اور صورت الصف کی آیتوں کا آخری ٹکڑا ولو کرح المشرقین ہے اور صورت الفتح کی آیت کا آخری ٹکڑا وقف عاب اللہ شہیدہ ہے ان دونوں آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دین حق کا غلبہ مشرکوں اور کافروں کو خواہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو ہم نے اپنے رسول کو اسی مقصد سے بھیجا ہے اور صورت الفتح کا آخری ٹکڑا یہ بتاتا ہے کہ ست محمدی کی اس غرض و غائب پر اللہ کی گواہی کافی ہے اب اگر تمام دنیا مل کر بھی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد یہ نہیں تھا تو اس کی بات قابل سماعت نہ ہوگی صورت التوبہ آیت نمبر تینتیس کے تحت مولانا ابو ابوالعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دین کا لفظ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریق زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند اور متع تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے پس بے عصط آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے لایا ہے اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے دوسرے الفاظ میں رسول کی بے کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب ہو کر اور اس کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمٹ کر رہے بلکہ وہ بادشاہ ارض و سما کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا چاہیے جیسا کہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی رہتا ہے تفہیم القرآن جلد نمبر دو حاشی نمبر بتیس صفحہ نمبر ایک سو نبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ بالگہ اور ازالت الخفا میں بار بار متعدد مقامات پر لکھا ہے اس آیت کا حوالہ دیے بغیر بھی لکھا ہے اور یہ آیت پیش کر کے بھی لکھا ہے ایک جگہ انہوں نے اللہ کی یہ سنت پیش کی ہے کہ کس طرح وہ باغی اور سرکش قوموں کو مغلوب اور تباہ کرتا رہتا ہے اسی سلسلہ بیان میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیست اور ادیان باطلہ کی مغلوبیت پر اس طرح روشنی ڈالی ہے وہاں وضع خاص ظہور دین ایشان است برادیان در ضمن قطب حامیان ادیان بقتل و صبی و نحب و اخذ خراج و جزیہ و اضالۂ دولت و شوقت ایشا و پاخمال و بے مقدار ساختن و عیشا وضع خاص در اصل بیست آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملفوب شد و بیست آن جناب متضمن آن صورت غشت قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك و اب بك إزالة الخفاء مقصد اول صفحہ نمبر 45 مطبع صدیقی اور وہ خاص وضع و شکل آپ کے دین کو دوسرے ادیان پر غالب کرنا ہے اس طریقے پر کہ ان ادیان باطلہ کے حامیوں اور دائیوں کو قتل اور قید کیا جائے ان سے خراج اور جزیہ وصول کیا جائے ان کی حکومت و شوکت کو ختم اور ان کو پامال و ذلیل کیا جائے اور یہ وضع خاص آپ کی اصل بعثت کے اندر داخل اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس خاص صورت پر مشتمل تھی اور یہی مطلب ہے اس آیت کا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور یہی مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث قدسی کا کہ میں نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں آزماؤں اور تمہارے ذریعے دوسرے لوگوں کی آزمائش کروں اسی آیت پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے جان لینا چاہیے کہ اس آیت کی صحیح توجہ یہ ہے کہ ہر غلبہ جو دین حق کو حاصل ہوا وہ سب کا سب دین کل ہی میں داخل ہے اور وہ عظیم شان غلبہ جو کسرا قیصر کی حکومتوں کو درہم برہم کر دینے کی شکل میں حاصل ہوا بدرج اولا اس کلمہ میں داخل ہے اور بڑے درجے و مرتبے کے علمبردار خلافات رضی اللہ عنہم ان بزرگوں کی کوششیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مقتضا اور اس کے اندر داخل تھیں الخفا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھبیس بعض وہ لوگ جو غلب دین حق سے مایوس ہیں یا اس کی جد و جہد سے جان بچانا چاہتے ہیں اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا اب ہم اس جد و جہد کے مکلف نہیں ہے ان کی اس ذہنیت کا جواب بھی شاہ صاحب کی تحریر میں موجود ہے وہ لکھتے ہیں اللہ تعالی نے ہدایت اور دین حق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تبلیغ کی صحابہ نے آپ کے مقصد و مراد کو اچھی طرح سمجھا اور پھر اسے تابعین تک پہنچایا اور اسی طرح عہد با عہد وہ مقصد منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے کہ ارادہ الہی محض یہ نہ تھا کہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے دی جائے اور نہ یہ تھا کہ سننے والے مقصد تبلیغ سمجھیں یا نہ سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد تبلیغ سے عہدہ برآں ہو جائیں بلکہ مراد دین حق کا ظہور اور غلبہ ہے قرنن بعد قرن یعنی ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں اور پھر تیسرے میں اور اسی طرح اضالت الخفا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھیالیس حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہر آفاق کتاب حجت اللہ بالغہ میں متعدد ابواب میں اور مختلف انداز سے بار بار یہ حقیقت دہرائی ہے کہ اللہ تعالی انبیاء کرام کو اکامت دین ہی کے لیے مبوس فرماتا رہا ہے اور اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے مبوس فرمایا تھا کہ وہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب کریں ابواب الایمان کی تمہید میں وہ لکھتے ہیں اعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما كان مبعوثا الى الخلق عاما ليغلب دينه دينه على الاديان كلها بعز عزيز وذل ذليل حصل في انواع من الناس فوجب التمييز بين الذين يدينون دين الاسلام وبين غيرهم الى الاخر حجت اللہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ مصر جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام مخلوق کی طرف مبوس کیے گئے ہیں تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ اس لیے آپ کے دین میں مختلف قسم کے لوگ داخل ہو گئے لہٰذا ضروری ہوا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تمیز کی جائے ایک جگہ وہ جہاد کی ضرورت و فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں اعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث بالخلافت العامہ وغلبت دینہی علی صائر الادیان لا يتحقق الا بالجہاد وعداد الالات فعیدہ ترک الجہد و تبا اجناب البر احاط الغ غلط اہل الدیان حجت اللہ بالغہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر تہتر جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت عامہ کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے اور آپ کے دین کا دوسرے تمام ادیان پر غالب ہونا جہاد اور سامان جہاد کی تیاری کے بغیر ممکن نہیں ہے تو جب وہ جہاد ترک کر دیں اور بیلوں کی دموں کے پیچھے لگ جائیں یعنی وہ صرف حصول معاش میں مشغول اور جہاد سے غافل ہو جائیں تو ذلت ان کو گھیر لے گی اور دوسرے ادیان والے ان پر غالب آ جائیں گے ہم طوالت کے خوف سے اس طرح کی دوسری عبارتیں نقل نہیں کر رہے ہیں جو عبارتیں نقل کی گئی ہیں ان سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پورے عزم اور یقین کے ساتھ یہ حقیقت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرنا تھا ہم مسلمانوں کے لیے اقامت دین کے فرض و واجب ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم جس رسول کی امت ہیں ان کی بے کا مقصد ہی اقامت دین تھا تیسری دلیل اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرماتا تھا اس کا ماخذ اور سرچشمہ وہ کتابیں ہوتی تھیں جو ان پر نازل کی جاتی تھیں اور دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے اور اسے قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب برحق کو قائم اور نافذ کیا جائے ان کتابوں کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ انسان نے ظلم و زیادتی اور اپنی خواہشات نفس کے تحت دین میں جو اختلافات پیدا کر دیے ہیں انہیں دور کیا جائے اس نے شرک اور کفر و معصیت کا جو نظام قائم کر دیا ہے اس کو ختم کر کے از سر نو توحید اور ایمان و اطاعت کا نظام قائم کیا جائے اور اسے تاریخ وادیوں سے نکال کر دین حق کی سیدھی اور روشن شاہراہ پر واپس لایا جائے ان کتابوں کی حیثیت سلطان کائنات کے فرامین کی تھی جن پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا رسولوں پر بھی فرض تھا اور ان لوگوں پر بھی جن کی ہدایت کے لیے وہ مبعوث کیے گئے تھے رسول آتے رہے اور کتابیں اترتی رہیں یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب اللہ کا آخری رسول اور نبی مبعوث ہو اور اس کی آخری کتاب نازل ہو اللہ کے وہ آخری نبی اور رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کی آخری کتاب قرآن مجید ہے اب قیامت تک یہی کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی ہے اور یہی وہ فرقان ہے جس کے احکام تمام بنی نوع انسان کے لیے واجب التعمیل ہیں جب تورات نازل ہوئی تھی تو اس کی اقامت کا نام اقامت دین تھا اور جب انجیل نازل ہوئی تو اس کی اقامت کا نام بھی اقامت دین تھا اور اب قیامت تک قرآن کی اقامت کا نام بھی اقامت دین ہے خود قرآن نے اہل کتاب کے بارے میں کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ الطَّوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ صورت المائدہ آیت نمبر 66 اور اگر وہ تورات و انجیل اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے قائم رکھتے تو رزق ان کے اوپر سے برستا اور نیچے سے ابلتا اس آیت میں تورات و انجیل کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل کتاب راست بازی کے ساتھ اس دین کی پیروی پر قائم رہتے جو تورات و انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں میں ہے اور اسے اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے رہتے تو اس دنیا میں بھی رزق ہر طرف سے ان پر برستا اور ابلتا پھر اسی سورہ میں آگے آیت نمبر 68 میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے جو بات کہی گئی ہے اس پر غور کیجئے کہ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی کتنی اہم ہے قل یا اہل الكتاب لستم على شيء حتى وما من صورت المائدہ آیت نمبر 68 کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم کسی راہ پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم طورات و انجیل کو قائم کرو اور اس کو قائم کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے بہت سے مفسرین کے نزدیک وما انزل علیکم من ربکم سے مراد قرآن عظیم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب سے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تم و انجیل و قرآن کی اقامت نہ کرو اس وقت تک تم دینی و مذہبی لحاظ سے کچھ نہیں ہو اور تمہاری دینی زندگی صفر اور لاشے محض ہے کھلی بات ہے کہ و انجیل اور اس کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو اس پر ایمان لا کر اس کی اقامت یعنی اس کے تمام احکام کی مخلصانہ پیروی ان پر فرض ہے اور اسی فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے ان ان کی کی دینی زندگی محض ہو گئی اگر پر کتاب اللہ اقامت فرض نہ ہوتی تو انہیں تم کسی راہ پر نہیں ہو کہنا کسی طرح صحیح نہ ہوتا دیگر درائل کے علاوہ یہ آیت بھی اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان کا مدعی ہو اس پر اس کتاب کی اقامت فرض ہے اور جیسا کہ اوپر کہا گیا اب قیامت تک اقامت قرآن ہی کا نام اقامت دین ہے چند اور آیتیں صورت الماہدہ کی ان دو آیتوں میں خطاب اہل کتاب سے تھا ان کے علاوہ عمومی اور کلی انداز میں تمام آسمانی کتابوں کے نزول کی غرض و غایت سے متعلق قرآن مجید میں قرآن مجید میں بیسیوں آیتیں موجود ہیں ہم دو آیتیں اور ان کا ترجمہ یہاں نقل کرتے ہیں کن سمتم واحد ببا صلی اللہ النبی مبشرین ومودرین بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فحد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سورة البقرة آية نمبر 213 آية نمبر 214 ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین و ملت پر تھے پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تب اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو بشارت اور ڈراوا سنانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکال لے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے انہیں اللہ نے اپنے عزم سے حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ سب نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے ان پر سختیاں گزری مصیبتیں آئی ہلا مارے گئے یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے ان دو آیتوں سے مندرجہ ذیل چار باتیں بھی واضح معلوم ہوتی ہیں الف دنیا میں بنی نوع انسان نے اپنا سفر حیات حق کی روشنی میں شروع کیا تھا حق کا علم پا لینے کی وجہ سے انسانی گروہ عرصے دراز تک ایک ہی ملت اور ایک ہی امت بنا رہا پھر ایسا ہوا کہ کچھ خود غرضوں کی نفسانیت ایک دوسرے پر زیادتی اور ذاتی مفاد کے جھگڑوں نے وحدت ملت کو پارہ پارہ کر دیا اور دین حق میں اختلافات پیدا کر دیے لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان الرحیم ہے اس لیے اس نے انسانوں کو تباہ و برباد ہونے کے لیے بے سہارا نہ چھوڑا بلکہ ان کی اصلاح و فلاح کے لیے اپنی برگزیدہ بندے مبعوث کیے با تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب برحق بھی ہوتی تھی جو عقائد و اعمال کے تمام اختلافات و نزاعات کے لیے قاضی اور حاکم کی حیثیت رکھتی تھی انبیاء صرف اسی لیے نہیں بھیجے جاتے تھے کہ خوشخبری اور ڈراوا سنا دیں بلکہ انہیں کتاب برحق دے کر اس بات پر بھی معمور کیا جاتا تھا کہ وہ تمام اختلافات کو مٹا کر لوگوں کو پھر اسی دین حق پر جمع کر دیں جس میں اختلاف پیدا کر کے وہ الگ الگ ٹولیوں میں بٹ گئے تھے زندگی کا کوئی معاملہ بھی ہو صرف اس کتاب کو یہ حق ہوتا تھا کہ وہ اس کے صحیح یا غلط حق یا باطل ہونے کا فیصلہ کرے جیم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے بتایا گیا ہے کہ اگلی امتوں نے اپنے وقت کے رسولوں اور خدا کی کتابوں کو اپنا قاضی و حاکم آسانی سے تسلیم نہیں کیا اور یہ راہ پھولوں کی سیج کبھی نہیں رہی یہ ہمیشہ کانٹوں سے بھری رہی ہے تم سے پہلے کے دائیان حق نے اس راہ میں ہر طرح کی مصیبتیں جھیلی ہیں اور دشمنان حق کے نرگے میں اس طرح ہلا مارے گئے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ وقت کے رسول تک چیک اٹھے ہیں پھر تم کس بنا پر توقع رکھ سکتے ہو کہ جو کچھ تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے وہ تم پر نہیں گزرے گا دال اللہ کے باغیوں سے کشمکش اور کتاب برحق کی اقامت کی تنفیز کی تمام سیو جہد کا مقصود دخول جنت کا استحقاق ہے ام حسب تم تدخل الجنہ کے ٹکڑے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد میں جان خپانے والوں کا محرک عمل اور اصل متمع نظر اللہ کی خوشنودی اور جنت کا حصول ہے اور دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت کا حصول اقامت دین کے ساتھ وابستہ ہے خدا کے نازل کردہ قانون پر لوگوں کو جمع کرنے کی جد و جہد سے دامن کشی کے باوجود رضائے الہی اور جنت کے حصول کی توقع صحیح نہیں ہے اللہ کے بھیجے ہوئے تمام احکام کی پیروی اور انہیں نافذ کرنے کے لیے سیاسی طاقت ضروری ہے اس کا واضح اشارہ ذیل کی آیت میں کیا گیا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بعث شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز صورت الحدید آیت نمبر پچیس ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں اور ان پر ہم نے لوہا اتارا اور اس میں سخت جنگ کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ دوسرے فائدے ہیں اور اس لیے کہ اللہ جان لے کہ بن دیکھے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بلا شبہ اللہ قوی اور زبردست ہے اس آیت میں کتاب اور میزان بھیجنے کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی ہے کہ ظالم انسان ظلم کی روش ترک کر کے عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو جائیں لیکن ظلم و جور کا استحصال اور عدل و انصاف کا قیام قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے آیت کے دوسرے ٹکڑے میں لوہے کی تخلیق کے تین اگراز بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ اس سے آلات حرب اور سامان جنگ تیار کیے جاتے ہیں دوسری یہ کہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے منافع بھی ہیں اور تیسری غرض یہ ہے کہ اس قوت سے اللہ کے دین کی مدد کی جائے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتابیں جس عدل کو قائم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں اس کو قائم کرنے اور باقی رکھنے کے لیے قوت اور اقتدار ضروری ہے فی ہی باسم شدید کے تحت علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں فيه إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان إلى القائم بالصيف ليحصل القيام بالقسط فإن الظلم من شيام النفوس روح المعاني جلد نمبر ستائس صفحة نمبر ایک سو اٹھاسی مدبوع مصر یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ کتاب و میزان با اقتدار حاکم کے محتاج ہیں تاکہ عدل کا قیام ممکن ہو سکے کیونکہ بہت سے انسان ظلم کو اپنی عادت و خصلت بنا لیتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب بذات خود عدل قائم نہیں کر سکتی بلکہ وہ حکومت قائم کر سکتی ہے جو اس پر ایمان لائی ہو یہی بات حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے سورہ حدید کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے لکھی ہے لا بد مع الحق من قہر لمن اعداه وناواه تفسیر ابن قصیر مدبوع مصر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 59 حق کے دشمنوں اور مخالفوں کی سرکوبی کے لیے قہر و غلبہ ضروری ہے یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ ان اللہ لا بسلطان ما لا میں بالقرآن تفسیر ابن قصیر جلد نمبر تین صفحہ نمبر انسٹھ بے شک اللہ تعالی اقتدار کے ذریعے ان چیزوں کا سد کر دیتا ہے جن کا سدے باب قرآن سے نہیں کرتا کھلی بات ہے کہ قرآن خود کسی ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کسی زانی کی پیٹھ پر کوڑے نہیں برسا سکتا اور کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے حکومت کا اقتدار ضروری ہے یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت بذات خود مقصود و مطلوب نہیں ہے بلکہ اس قانون کو نافذ کرنے کے بلکہ اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے مطلوب ہے جو اللہ نے انسانوں کی دنیاوی و اخ جو اللہ نے انسانوں کی دنیاوی و اخراوی فلاح کے لیے نازل فرمایا ہے اور یہیں سے یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول کو حکومت طلب کرنے کی دعا کیوں سکھائی تھی اس موقع پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کر لینا چاہیے چوتھی دلیل صورت المائدہ رکو نمبر سات میں تورات نازل کرنے انبیاء بنی اسرائیل اور ان کے علماء و فقہا کے مطابق تورات فیصلوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے وَمَن اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورة المائدہ آیت نمبر چوالیس جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے پھر آیت نمبر پینتالیس میں تورات کے قانون قصاص کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ سورة المائدہ آیت نمبر پینتالیس اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے آیت نمبر 46 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیست اور نزول انجیل کا ذکر کر کے آیت سینتالیس میں کہا گیا ہے وَمَن لَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سورة المائدہ آیت نمبر سینتالیس اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں یہ آیتیں ایک طرف اس بات کی محکم دلیل ہیں کہ تمام معاملات و مقدمات میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا اس درجے کا فرض ہے کہ اس پر عمل نہ کرنے والا کافر ظالم اور فاسق ہو جاتا ہے دوسری طرف یہ اس حقیقت کی بھی پختہ دلیل ہے کہ دین میں معاملات کی اہمیت عبادات سے کم نہیں ہے اور دین کا وہ جز جس کا تعلق سیاست و حکومت سے ہے اتنا ہی اہم اور ضروری ہے جتنا وہ جز جس کا تعلق اللہ کی پرستش سے ہے اور تیسری طرف یہ آیتیں اس بات کی بھی شاہد عدل ہے کہ اقامت دین حکومت و عدالت کی کرسیوں پر اتنی ہی ضروری ہے جتنی مسجد کی صفوں اور چٹائیوں پر البتہ یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے اور ہر صورت کا حکم الگ ہے میں اس کی توضیح تفہیم القرآن سے نقل کرتا ہوں جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے وہ مکمل کافر ظالم اور فاسق ہے اور جو اعتقاداً حکم الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں ہے مگر اپنے ایمان کو کفر ظلم اور فسق سے مخلوط کر رہا ہے اسی طرح جس نے تمام معاملات میں حکم الہی سے انحراف اختیار کر لیا ہے وہ تمام معاملات میں کافر ظالم اور فاسق ہے اور جو بعض معاملات میں متی اور بعض میں منحرف ہے اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر و ظلم و فس کی آمیزش ٹھیک ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے تفہیم القرآن جلد نمبر نمبر ایک صفحہ دو سو چھہتر بعض لوگ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ کافر ظالم اور فاسق تو ان اہل کتاب کو کہا گیا ہے جو تورات و انجل کے مطابق فیصلہ نہ کریں ان آیتوں میں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا ہے اس شبہ کا جواب خود ان آیتوں میں بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کے بے لوس قانون عدل میں بھی موجود ہے اور صحابہ و تابعین کی توضیحات میں بھی ان آیتوں میں اس کا یہ جواب موجود ہے کہ ہر جگہ ومن اللَّهِ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے کہ عام الفاظ کہے گئے ہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو تورات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے اور جو انجل کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے بلکہ الفاظ عام رکھے گئے ہیں جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر بھی بدرج اولا صادق آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیلوس عدل کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں سے اس کا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے کہ وہ یہود و نصارہ کو تورات و انجل کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر کافر ظالم اور فاسق قرار دے اور مسلمانوں کو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر مومن عادل اور اطاعت گزار قرار دے صحاب و تابعین کی توضیحات میں یہ جواب موجود ہے کہ انہوں نے ان آیات کو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں کیا ہے ایک بار حضرت القمہ مسروق نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رشوت کا حکم دریافت کیا انہوں نے کہا وہ حرام ہے ان دونوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر کسی معاملے کا فیصلہ کرنے میں رشوت ستانی ہو تو انہوں نے جواب دیا یہ کفر ہے اور ومن لم بما انزل هم الكافرون کی تلاوت کی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر دو صفحہ نمبر سولہ اور امام شعبی رحمت اللہ علیہ تو یہ کہتے تھے کہ فعلا هم الکافرون والی آیت مسلمانوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے غالباً انہوں نے یہ شدت اس لیے اختیار کی ہوگی کہ کہیں مسلمان اپنے آپ کو اس حکم سے خارج نہ سمجھنے لگیں ایک بار کسی نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں سے جس نے خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا ہو وہی کافر وہی ظالم اور وہی فاسق ہے اس پر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل کہ کڑوا کڑوا سب ان کے لیے ہیں اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے ہرگز نہیں خدا کی قسم تم انہی کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے تفہیم القرآن جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چھہتر ان تین آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے تم پر جو کتاب برحق نازل کی ہے تم خدا کے نازل کردہ اسی قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو پھر آیت نمبر انچاس میں قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کا دوبارہ حکم دینے کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے سورة المائدہ کا صورت انچاس اور ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فطرہ میں ڈال کر اس ہدایت کے کسی حکم سے بھی منحرف نہ کرنے پائے جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے آیت کا یہ ٹکڑا ہمارے لیے قابل غور ہے اس میں قرآن کے بعض احکام سے انحراف کو پوری تاکید کے ساتھ روک دیا گیا ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کے نازل کردہ قانون کی مکمل پیروی کی جائے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دشمنان حق اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اگر وہ مومن کو قرآن سے بالکل یہ منحرف نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے بعض احکام ہی سے منحرف کر دیں آگے کہا گیا ہے حکم الجاہلیت یبغون سورة المعیدہ آیت نمبر پچاس اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اس آیت کے تحت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چنگیز خان نے اپنی حکومت کے لیے جو مجموعہ احکام تیار کیا تھا وہ اس کے خاندان کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی نافذ رہا اس کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے یہ مجموعہ احکام اب اس کے خاندان کے مسلمان سلاطین و حکام کے نزدیک وہ اصل شریعت ہے جس کی وہ اتباع کرتے ہیں اس مجموعے کے احکام کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام پر مقدم رکھتے ہیں اور جو ایسا کرے وہ کافر ہے اس سے اس وقت تک مقابلہ واجب ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف پلٹ نہ آئے اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں انہی کے مطابق فیصلہ نہ کرنے لگے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سڑسٹھ پانچویں دلیل یہ ہے اقامت دین کا وہ مطالعہ اور وہ مفہوم جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے انسانی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ راستوں کا عمل اور انسانی اخلاق و کردار کو بگاڑ سے بچانے کا اہتمام ایک مہذب انسانی معاشرے کے لیے جس قدر ضروری ہے اس سے ہر صاحب فہم انسان واقف ہے ان تحفظات کے بغیر نہ انسانی نفس کی تکمیل آسان ہے نہ صالح اجتماعیت کی بقا ممکن ہے اور نہ انسانیت کا اپنے معراج کمال تک ترقی کرنا سہل ہے بلا شبہ اسلام جن عقائد کی تعلیم دیتا ہے اور موت کے بعد دوسری زندگی اور آخرت کے ابدی عذاب و ثواب کی جس حقیقت کو انسانی دل و دماغ میں پیوست کرتا ہے وہ ان تحفظات کی اصل ضمانت ہے لیکن محض عقائد سے ظلم و جور اور برائیوں کا استحصال ممکن نہیں ہے اس لیے اس نے عقائد کے ساتھ ان تحفظات کے حصول کے لیے حدود و تعزیرات بھی مقرر کی ہیں اور امن و امان کو باقی رکھنے اور جرائم کا انسداد کرنے کے لیے قوانین بھی دیے ہیں اور جیسا کہ اوپر واضح ہو چکا ہے اس نے ان حدود و قوانین کی تنفیذ کو عبادات کی ادائیگی سے کم اہمیت نہیں دی اس لیے جب تک ان حدود و قوانین کی تنفیذ نہ ہو اقامت دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی حکومت و سیاست کے باب سے متعلق قرآن مجید میں بہت سے احکام دیے گئے ہیں میں یہاں ان میں سے صرف دو حکم پیش کرتا ہوں چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم اور زانی کی پیٹھ پر کوڑے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 کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤ مخالف سمتوں سے کاٹ لیے جائیں یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ ان پر قابو پاؤ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے یہ سزا رہ اور ڈکیتوں کی بھی ہے اسلامی حکومت کے باغیوں اور اس نظام کو الٹنے کی صحیح کرنے والوں کی بھی ہے اور بعض علماء کے نزدیک مرتدوں کی بھی ہے ان سزاؤں کی تفصیل اور فکسی احکام و مباحث پیش کرنا اس وقت میرے موضوع سے خارج ہے ان آیتوں کے بعد چوروں کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم سورة المائدہ آیت نمبر 38 اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کار دو یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے عبرتنا سزا اور اللہ غالب اور دانا و بینا ہے سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذ بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين سورة النور آیت نمبر ایک آیت نمبر دو یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید تم سبق لو زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے اس سورہ کی پرزور تمہید میں یہ بات پوری وضاحت سے بیان کر دی گئی ہے کہ اس میں جو احکام دیے جا رہے ہیں وہ فرض ہے اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر ان احکام کی تعمیل واجب اور لازم ہے اس کے بعد فوراً ہی زانیہ عورت اور زانی مرد کو سو کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان حدود کو نافذ کریں سورہ معدہ اور سورہ نور کی ان آیتوں میں امت مسلمہ بحثیت مجموعی مخاطب ہے لیکن حد نافذ کرنا حکومت کا کام ہے کیونکہ ہر شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دے دی جائے تو سخت افراتفری پھیل جائے اور اجتماعیت منتشر ہو کر رہ جائے ان حدود کو مسلمانوں کی نیابت میں ان کے حکام نافذ کریں مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ جہاں ان کی حکومت قائم ہو وہ وہاں یہ دیکھتے رہیں کہ قرآن و سنت میں مقرر کی ہوئی حدود و تعزیرات نافذ ہو رہی ہیں یا نہیں اگر نافذ ہو رہی ہوں تو اپنی حکومت کو انہیں نافذ کرنے پر مجبور کریں گے اور اگر وہ تیار نہ ہو تو اسے بدل دینے کی جد و جہد کرنی پڑے گی اور اگر کسی ملک میں کوئی ایسا سیاسی اقتدار موجود ہی نہ ہو جو قرآن کے ان حدود کی تنفیذ کر سکے تو دعوت اسلامی کے اولین مرحلے سے لے کر آخری مراحل تک ایک ایسے سیاسی اقتدار کے حصول کی جد و جہد واجب ہوگی چھٹی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت جس سے اقامت دین کی اصطلاح اخذ کی گئی ہے شرع لكم من الدين الدين ما وصى به به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا ولا تتفرقوا فيه سورة الشورى نمبر تیرہ تمہارے لیے وہ آئین مقرر ہے جس کی اقامت کا حکم دیا تھا نوح کو اور جس کے لیے ہم نے وہی بھیجی ہے تمہاری طرف اور جس کی اقامت کا ہم نے حکم دیا اور ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو ہم نے یہاں جو ترجمہ دیا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ علیہ کے فارسی ترجمہ کا اردو ترجمہ ہے انہوں نے اس آیت کا فارسی میں جو ترجمہ کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں مقرر کرت برائے شما از آئین انچہ امر کردہ بود با قامت آنوح را نو وہی فرستادیم بسوئے تو وانچہ امر کردیم باقامت آ ابراہیم موسا بائیں مضمون کے قائم کنید دین راز درآں فارسی ترجمہ قرآن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمہ میں دو باتیں خاص طور پر قابل لحاظ ہیں ایک یہ کہ انہوں نے دین کا ترجمہ آئین کیا ہے اور دوسری یہ کہ انہوں نے عقیم الدین کا ترجمہ کیا ہے قائم کرو دین کو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا گیا تھا وہ انسانی زندگی کا آئین و قانون تھا جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دنیاوی و اخراوی فلاح کے لیے نازل کیا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالت الخفا میں لکھا ہے کہ اقامت دین کی اصطلاح ایک ایسی جامع کلی ہے جس نے دین کی تمام کلیات و جزیات کا احاطہ کر لیا ہے یہ بات گزشتہ صفحات میں واضح کی جا چکی ہے کہ حضرت آدم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام خلافت الہی کے عظیم منصب پر فائز تھے شاہ صاحب نے خلافت کی تعریف اور اس کی تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے ملت محمدیہ میں یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جن کی طرف مبعوث کیے گئے تھے بہت سے معاملات و تصرفات کیے اور ہر معاملے کے لیے آپ نے اپنے نائبین مقرر کیے اور تمام معاملات کی انجام دہی میں بے حد اہتمام فرمایا جب ہم ان معاملات کا جائزہ لیتے ہیں اور جزئیات سے کلیات کی طرف اور کلیات سے کسی ایسی کلی کی طرف منتقل ہوتے ہیں جو سب کو حاوی و شامل ہو تو اس واحد کلی کی جن سے اعلیٰ اقامت دین قرار پاتی ہے جو تمام کلیات کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے تھے اور اس جن سے اعلیٰ کے تحت دوسری اجناس ہے اجالت الخفا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اکیس اپنے زمانے کی علمی و منطقی زبان میں حضرت شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی بہت سے کام انجام دیے ہیں ان میں سے بہت سے امور اصول اور قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتے تھے اب اگر کوئی شخص ان تمام امور و معاملات کو کسی ایک اصطلاح میں جمع کرنا چاہے تو وہ اصطلاح اقامت دین ہی ہوگی جس شخص کی بھی احادیث تفسیر فقہ تاریخ اور پورے اسلامی لٹریچر پر نظر ہوگی وہ شاہ صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک تمام علماء امت دین اسلام کی ترویج و تنفیذ کے لیے یہی اصطلاح استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں اقامت دین کی جامع اصطلاح کے تحت جو امور و معاملات اور کلیات و جزیات داخل ہیں ان میں سے دو اصول امور کا ذکر شاہ صاحب نے کیا ہے ان میں سے ایک علوم دینیہ کی اشاعت قرآن و سنت کی تعلیم اور تذکر و معزت ہے قال اللہ تعالی هو الذي بعث في العمیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ سورة الجمعہ آیت نمبر دو وہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول مبوس فرمایا جو ان کو اس کی آیتیں سناتا ہے ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے دوسری چیز ارکان اسلام کی اقامت ہے اس لیے کہ یہ بات بھی معلوم و معروف ہے کہ آپ جمعہ عیدین اور پنج وقتہ نمازوں کی اقامت خود کرتے تھے اور ہر مقام پر ائمہ کا تقرر فرماتے تھے تحصیل زکوٰۃ کے لیے اپنے امال بھیجتے اور زکوٰۃ کو اس کے مصارف میں خرچ کرتے اسی طرح رمضان اور عید کی رؤیت ہلال کی شہادت سماعت فرماتے اور ثبوت شہادت کے بعد سوم و فطر یعنی روزہ رکھنے اور اسے ختم کرنے کا حکم دیتے آپ نے بنفس نفیس حج کی امامت کی یعنی اپنی قیادت و امامت میں لوگوں کو فریض حج ادا کرایا اور نو ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف نہ لے جا سکے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج مقرر فرمایا تاکہ وہ حج کی اقامت کریں اسی طرح جہاد کی اقامت عمرہ کا تقرر جہاد کے لیے فوجوں اور فوجی دستوں کو بھیجنا خصومت اور نظام میں فیصلے کرنا اور بلاد اسلامی میں قاضیوں کو مقرر کرنا شرعی حدود کو نافذ کرنا معروف کا حکم دینا منکر سے روکنا ان کے درجات معروف و معلوم ہے محتاج بیان نہیں ہے پھر جب آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو اقامت دین اسی تفصیل کے ساتھ جو اوپر گزری آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں پر واجب ہوئی خلافت الخفا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین شاہ صاحب کی اس توضیح سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن و سنت اور تذکر و معیزت کی مجلسوں سے لے کر بدر و خنین اور خیبر و تبوک کے میدانوں تک اور تبلیغ دین سے لے کر انتظام مملکت تک جو کام بھی کیا وہ سب اقامت دین میں داخل تھا اور اس کا کوئی جز دین اسلام سے خارج نہ تھا شریعتوں کے درمیان اختلاف محض جزوی تھا اوپر جو لکھا گیا اس سے معلوم ہوا کہ اقامت دین انبیاء کرام علیہ السلام پر فرض تھا اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت پر اسی تفصیل کے ساتھ فرض رہی جس تفصیل کے ساتھ آپ پر فرض تھی اب یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں اختلاف کی نوعیت کیا تھی اسے واضح کرنے کی ضرورت اس شبہ کی وجہ سے پیش آتی ہے کہ اقامت دین کی آیت میں پانچ اول العزم حضرت نوح و ابراہیم و و و عیسیٰ محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کے نام لے کر انہیں اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے اب اگر دین کی اقامت میں شریعت کی اقامت کو بھی داخل مانا جائے تو یہ بات صحیح نہ ہوگی اس لیے کہ شریعتیں مختلف رہی ہیں اس شبہ کو دور کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے میں اپنی شہر آفاق کتاب حجت اللہ بالغہ کے ایک مستقل بعد میں صورت الشورا کی زیر بحث الدین والی آیت نقل کر کے یہ واضح کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا گیا تھا اس میں کون کون سی چیزیں ہمیشہ داخل رہی ہیں اور یہ کی شریعتوں کے مختلف ہونے کا مطلب کیا ہے اور اختلاف کی نوعیت کیا رہی ہے انہوں نے اصل دین کی جس پر تمام انبیاء کرام متفق رہے ہیں توضیح کرتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق عقیدے اور دوسرے عقائد کا ذکر کیا ہے اس کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ میں طہارت نماز زکوٰۃ روزہ حج کے فرائض اور دعا ذکر تلاوت کتاب اللہ اور دوسرے نوافل بیان کیے ہیں عقائد اور اعمال کی تفصیل کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ان کی اپنی عبارت میں یہ ہے وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى النِّكَاحِ وَتَحْرِيمِ الصَّفَاحِ وَإِقَامَةِ الْأَضْلِ بَيْنَ النَّاسِ وَتَحْرِيمِ الْمَظَالِمِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى أَهْلِ الْمَعَاسِ وَالْجَحَادِ مَا أَعْضَاءِ اللَّهِ وَالْإِجْتِحَادِ فِي إِشَاءَةِ أَمْرِ اللَّهِ وَدِينِهِ فَهَذَا أَصْلُ الدِّينِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَبْحَثِ الْقُرْآنُ ان لم هذه الاشياء فانها كانت مسلمه في من نزل القران على السنتهم وانما الاختلاف في صور هذه الامور واشباحها حجت الله البالغه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 8 اور اسی طرح مشروعت نکاح تحریم زنا لوگوں کے درمیان اقامت عدل تحریم مدالم مجرموں پر حدود کی تنفیذ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد عوام الہی اور اس کے دین کی اشاعت میں جد و جہد پر متفق رہے ہیں لہٰذا یہ اصل دین اور اسی لیے قرآن عظیم نے ان اشیاء کی لمیت سے بحث نہیں کی ہے اللہ ماشاء اللہ کیونکہ جن لوگوں کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا ان کے نزدیک یہ سب چیزیں تسلیم شدہ تھی اور شریعتوں کے درمیان اختلاف جو کچھ تھا ان امور کی صورتوں اور حیاتوں میں تھا شاہ صاحب کی اس عبارت سے واضح ہوا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تمام شریعتیں اقامت عدل اقامت حدود اور جہاد فی سبیل اللہ جیسے انتہائی اور آخری سیاسی اور اجتماعی احکام تک میں متفق تھی اور یہ سب احکام اصل دین میں داخل تھے اختلاف جو کچھ تھا محض جزوی تھا چنانچہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جزوی اختلاف کی چند مثالیں دیتے ہوئے لکھا ہے موسا علیہ السلام کی شریعت نماز کا قبلہ بیت المقدس تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کعبہ ہے ان کی شریعت میں زانی کی سزا صرف رجم پتھر مار کر ہلاک کر دینا تھی اور ہماری شریعت میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے اور غیر شادی شدہ زانی کی سزا کوڑا ہے ان کی شریعت میں صرف قصاص کا حکم تھا اور ہماری شریعت میں قصاص اور دیت دونوں کا حکم آیا اسی طرح ان کے درمیان عبادات کے اوقات اور ان کے آداب و ارکان مختلف رہے ہیں حجت اللہ بالغہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ستاسی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جس دین کی اقامت کا حکم انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس میں مثال کے طور پر نماز کی اقامت یقیناً داخل تھی حالانکہ نماز کے قبلہ اس کے آداب اور اوقات میں اختلاف موجود تھا تو کیا اس جزوی اختلاف کی وجہ سے یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ اقامت دین کے حکم سے نماز خارج تھی ظاہر ہے کہ کوئی صاحب علم یہ نہیں کہہ سکتا اسی طرح شرعی حدود قائم کرنے اور راہ خدا میں جہاد کرنے کا حکم بھی جزوی اختلاف کے باوجود اقامت دین کے کلی حکم میں داخل تھا یہ بات ہر شبہ سے بالاتر ہے کہ صورت شورا کی آیت شرع لکم من الدین میں جس الدین کی اقامت کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ صرف عقائد و عبادات ہی نہیں بلکہ دین و شریعت کے پورے مجموعے پر حاوی تھا خواہ اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے ساتویں دلیل قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو کفر و شرک کی طاقت کے مقابلے میں جب بھی بھیجا اپنی مدد کا وعدہ کر کے بھیجا اور حق و باطل کی کشمکش کے ہر نازک موڑ پر تسلی دے کر ان کے حوصلوں کو برقرار رکھا اور انہیں دشمن حق طاقت کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے اور اس راہ میں ہر مصیبت جھیل جانے کا حکم دیا ہے مشکلات میں صبر اور غلب حق کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمے جو کام کیا گیا تھا وہ ان پر فرض تھا اور وعدۂ الہی کی جو آیتیں ہیں ان کے الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کے ذمے جو کام کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب کیا جائے اس سلسلے کی جو آیتیں ہیں انہیں ہم چار قسموں میں تقسیم کرتے ہیں نمبر ایک وہ آیتیں جن میں عمومی طور پر تمام رسولوں سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم تمہیں کفار پر غالب کریں گے نمبر دو وہ آیتیں جن میں خصوصی طور پر حضرت موسا ہارون علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا ہے نمبر تین وہ آیتیں جن میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے نمبر چار وہ آیتیں جن میں امت مسلمہ سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے ہم طوالت سے بچنے کے لیے ان چار قسم کی آیتوں میں سے صرف ایک ایک آیت یہاں پیش کریں گے نمبر ایک وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ سورة صافات آیت نمبر 171 تا آیت نمبر 173 اور اپنے بندوں یعنی رسولوں کے حق میں ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے بلا شبہ وہی وہ لوگ ہیں جن کی مدد کی جائے گی اور بلا شبہ ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا ان آیتوں میں جس زور اور تاکید کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا گیا اور غلبے کی بشارت سنائی گئی ہے اسے عربی جاننے والے واقف ہے ان آیتوں سے کئی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں الف تمام رسولوں سے یہ اللہ کا غیر متبدل وعدہ اور اس کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ باطل پرست طاقتوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گا با رسولوں اور ان پر ایمان لانے والے دا حق کی حیثیت ایسے واعظوں کی نہیں جن کا کام وعظ کہنے پر ختم ہو جاتا ہو بلکہ ان کی حیثیت فرما روائے کائنات کے لشکر کی ہوتی ہے جو اس کے باغیوں کے خلاف صف آرا ہوتا ہے اور یہ صف آرائی دین حق کو دین باطل پر غالب کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا جیم رسول جس دین اور جس پیغام پر معمور ہوتے ہیں اس کی حیثیت کسی ایسی تبلیغ بشارت سفارش اور نصیحت کی نہیں ہوتی جسے رد کر دینے کے بعد اس کا کوئی نوٹس نہ لیا جائے بلکہ ایک ایسے فرمان شاہی کی ہوتی ہے جس کے انکار کو بادشاہ اپنے خلاف بغاوت اور چیلنج سمجھتا ہے دال باغی لشکر کے مقابلے میں آخرکار بادشاہ کی وفادار فوج ہی غالب کامیاب اور فاتح ہوتی ہے نمبر دو خصوصی طور پر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا اسے القصص کی ابتدائی آیتوں میں پڑھنا چاہیے ہم یہاں چند آیتوں کا صرف ترجمہ نقل کرتے ہیں فرعون ملک مصر میں بڑھ چڑھ رہا تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کے الگ الگ گروہ قرار دیے تھے ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے اس قدر کمزور سمجھ رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرا دیتا اور ان کی عورتوں بیٹیوں کو زندہ رکھتا بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے ایک فسادی تھا اور ہم نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اس ملک میں کمزور سمجھ لیے گئے تھے ان پر احسان کریں اور انہیں سردار و پیشوا بنائیں اور انہیں سلطنت کا وارث بنا دیں اور زمین میں ان کے اقتدار کو جما دیں اور فراؤن و حامان اور ان کے لشکروں کو بنی اسرائیل کی طرف سے جس بات کا خطرہ تھا وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ان کے سامنے لے آئے بنی اسرائیل پر احسان کرنا انہیں امامت و پیشوائی کے منصب پر فائز کرنا انہیں حکومت و سلطنت کا وارث بنانا زمین میں ان کے اقتدار کو جمع دینا اور فراؤن و حامان اور ان کے لشکروں کو مغلوب کرنا یہ تھا وہ ارادہ جو سلطان کائنات نے کیا اللہ کا یہ ارادہ کس طرح ظہور میں آیا اس کی مفصل رودات آگے کی آیتوں اور قرآن کی دوسری صورتوں میں بیان کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت و حضرت ہارون علیہ السلام کو رسالت و نبوت عطا کر کے انہیں اس مشن کی تکمیل پر معمور فرمایا گیا اور انہی کے ہاتھوں ارادہ الہی ظہور میں آیا فرعون کی و زور آور حکومت کے مقابلے میں دونوں کو بھیجتے وقت جو سریح وعدہ فرمایا گیا اور جو خوشخبری سنائی گئی اس کے الفاظ یہ ہیں قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يسلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون سورة القصص آیت نمبر 35 فرمایا ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنائیں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ دیں گے کہ فرعون کے لوگ تم تک پہنچ بھی نہ سکیں گے ہماری نشانیوں کے زور سے تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے قرآن کی ان سراحتوں کو پڑھ کر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت و ہارون علیہم السلام باطل کو مغلوب کر کے حق کو غالب کرنے کے مشن پر معمور نہ تھے اور کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ رسالت نبوت کے منصب سے حکومت و سلطنت کا تعلق محض اور جزوی ہوتا ہے ان آیتوں سے زیادہ واضح اور کس سریح کی ضرورت ہے جو یہ بتائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقصد بعثت میں غلبہ حق اور حکومت و اقتدار کا حصول بھی داخل رہا ہے کیونکہ حکومت کے بغیر دین حق کی کامل پیروی ممکن ہی نہیں ہے نمبر تین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دعوت اسلامی کے ابتدائی دور ہی میں یہ پرجلال شاہی اعلان سنا دیا گیا تھا الجمع ویولون الدبر سورة القمر آیت نمبر پینتالیس ان قریب ان کا جتھا شکست کھائے گا اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اس آیت نے ابتدائی میں مخاطبین قرآن پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ اسلام کی جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے نہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی واقع رہی تھی اور نہ مشرقین غلط فہمی میں مبتلا رہتے تھے اس آیت نے پکار کر کہہ دیا تھا کہ دین حق کو غالب کرنے کے لیے جہاد بھی سیف تلوار سے جہاد کا مرحلہ آ کر رہے گا اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا نمبر چار امت مسلمہ سے قیامت تک کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم سورة المحمد آیت نمبر سات اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بندوں کا درجہ اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس سے بلند کسی اور درجے کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس آیت نے وعدہ الہی کی نوعیت کو بالکل واضح کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی مدد کی شرط پر یا نصرت دین کے فرض کی انجام دہی کے سلے میں اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے سورہ محمد کی اس آیت میں اور قرآن کی دوسری آیتوں میں اللہ کے دین کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اسے باطل ادیان پر غالب کرنے میں اپنی جان اور اپنا مال صرف کیا جائے اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی کوئی چیز بچا کر نہ رکھی جائے اگر مسلمانوں نے یہ ڈیوٹی انجام دی تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں انہیں ثابت قدمی عطا کر کے ان کے قدموں کو لگزش سے بچائے گا یہی بات دوسرے اسلوب میں یوں کہی گئی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر اور پست ہمت نہ ہو اور غم نہ کرو اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم سچے اور پکے مومن ہو تو غلبہ اور سربرندی تمہارے ہی لیے ہے تمہیں عارضی شکست سے پست ہمت نہ ہونا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کوتاہی کیا تھی جس کی وجہ سے شکست ہوئی کوتاہیوں کو دور کر کے اگر تم نے سچے اور پکے ایمان کا ثبوت دیا تو تم ہی غالب رہو گے جیسا کہ اوپر کہا گیا وعدے الہی کی ان آیتوں نے پوری طرح یہ بات واضح کر دی ہے کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اور اس راہ میں عیسار و قربانی فرض ہے ورنہ اللہ کی مدد کے لیے یہ شرط ہرگز نہ لگائی جاتی آٹھویں دلیل اعلائی کلمت اللہ یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں اپنی جان چرانے والے اور اپنا مال خرچ نہ کرنے والے منافق ہیں قرآن کا ترجمہ کے ساتھ مطالعہ کرنے والے لوگ بھی اس سے ناواقف نہیں ہوں گے کہ بہت سے مقامات پر منافقین کے جو عادات و خسائل اور ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں ان کی دو بڑی علامتیں اور صفتیں یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے اور دشمنان دین سے مقابلہ و مقاتلہ کرنے میں اپنی جان چراتے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرنے والے اس سے بھی ناواقف نہ ہوں گے کہ دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے اور اپنی جان کھپانے کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے اس طرح کی تمام آیتوں سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راہ خدا میں حسب استطاعت مال خرچ کرنا اور اقامت دین کی جد و جہد میں بذات خود حصہ لینا ایک ایسا فریضہ ہے جسے بلا عذر شرعی ترک کرنے کے بعد مخلصانہ ایمان باقی نہیں رہتا کیونکہ اللہ پر ایمان ایک ایسا معاہدہ و معاملہ ہے جس میں مومن اپنی جان اپنا مال اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ بے وز جنت فروخت کر دیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے اب اگر کوئی مدعی ایمان اس کے خلاف طرز عمل اختیار کرتا ہے تو یہ خلوص کی علامت نہیں بلکہ نفاق ہی کی علامت ہو سکتی ہے میں طوالت کے خوف سے یہاں صرف چند آیتیں پیش کروں گا نمبر ایک غزب احد غالباً اسلام و کفر کے درمیان وہ پہلی جنگ اور مسلمانوں کی ایک ایسی آزمائش تھی جس میں عقیدے اور عمل دونوں ہی قسم کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا عقیدہ منافقین کی ایک بڑی جماعت جس کا سردار عبداللہ ابن عبے تھا اس جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئی وہ اپنی جماعت کو لے کر راستے ہی سے پلٹ گیا اور کچھ لوگ جو عملی نفاق میں مبتلا تھے وہ مجبوراً شریک تو ہوئے لیکن بے دلی اور بزدلی کے ساتھ انہیں اپنی جانوں کے سوا کوئی دوسری فکر نہ تھی اس غزوہ پر مکمل تبصرہ سورہ عال عمران میں موجود ہے ہم یہاں چند آیتوں کا ترجمہ پیش کریں گے بہانہ بنا کر جن لوگوں نے راہ فرار اختیار کی تھی ان کے بارے میں کہا گیا ہے اور دونوں جماعتوں کے مڑ بھیڑ کے دن تمہیں جو مصیبت پہنچی یہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ اللہ ایمان والوں کو ممیز کر دے اور ان منافقین کو بھی ممیز کر دے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کو دفاع کرو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہوتے یہ لوگ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دنوں میں نہیں ہے اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں یہ ہے جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو یوں قتل نہ ہوتے ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو خود اپنے آپ سے موت کو دفع کر لو سورہ علی عمران آیت نمبر 166 تا آیت نمبر 168 ان آیتوں سے واضح ہوا کہ راہ خدا میں جہاد ایمان کی وہ کسوٹی ہے جو مومنوں اور منافقوں کو ایک دوسرے سے ممیز کر دیتی ہے اس جنگ میں بہانہ بنا کر راہ فرار اختیار کرنے والے منافق تھے یہی بات دوسرے اسلوب میں آیت نمبر ایک سو انیاسی میں بھی کہی گئی ہے وہاں منافق اور مومن کے بجائے خبیص اور طیب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یعنی یہ بات اللہ کی حکمت سے بعید ہے کہ وہ خبیص منافق اور طیب مومن کو ہمیشہ ملا جلا رہنے دے اہل ایمان کے لیے غزب میں جو حکمت پوشیدہ تھی وہ یہی تھی کہ ناپاک و خبیص منافقوں اور پاک و طیب مومنوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دے اور اہل ایمان اپنے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان میں مخلص کون ہے اور منافق کون ہے وہ لوگ جو بے دلی کے ساتھ شری کے جنگ ہوئے تھے ان کی ذہنی کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے اور ایک گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی رہی یہ خدا کے بارے میں خلاف حقیقت زمانہ جاہلیت کے قسم کی بدگمانیوں میں مبتلا رہے یہ کہتے رہے کہ بھلا ہمیں ان معاملات میں کیا دخل کہہ دو سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنے دلوں میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم ظاہر نہیں کرتے وہ دل میں کہتے ہیں کہ اگر اس عمر میں کچھ ہمارا بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے عمران ایک سو 154 یہ ان ضعیف ایمان لوگوں کا نقشہ ہے جن کے دلوں میں ابھی ایمان نے گھر نہیں بنایا تھا اور زمانہ جاہلیت کے خیالات و تصورات ان کے دلوں میں موجود تھے اوپر کی آیت میں ان کے تصورات خیالات کی تردید کر کے صحیح خیالات کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی ہے اس غزبے پر تبصرہ کرتے ہوئے منافقین کی بخالت یعنی راہ خدا میں مال خرچ نہ کرنے پر بھی تنبیہ کی گئی ہے اور جو لوگ بخالت کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ ہی نے اپنے فضل میں سے بخشی ہے یہ نہ خیال کریں کہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے جس چیز میں وہ مخالت کریں گے اس کا قیامت کے دن ان کو توک پہنایا جائے گا اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی وراثت اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 180 یہ اس بات کا اظہار ہے کہ منافقین جس طرح راہ خدا میں اپنی جان چراتے ہیں اسی طرح اپنے مال کے معاملے میں بھی چور ہوتے ہیں ان کی زر پرستی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ دین حق کو سربلند کرنے کے لیے اپنے اموال کو روکے رکھیں غلبہ دین یا اقامت دین کی جد و جہد کے فرض ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کو ایمان کی کسوٹی اور اس راہ میں جی چرانے اور مال خرچ نہ کرنے کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے نمبر دو ذیل کی آیت بتاتی ہے کہ بلا عذر جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت طلب کرنا اس بات کی خلی علامت ہے کہ رخصت طلب کرنے والے کو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں ہے لا يستعزنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدو بأموالهم وانفسهم واللہ علیم بالمتقین انما يستعزنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورطابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون سورة التوبة آیت نمبر چوالیس پینتالیس جو لوگ سچے دل سے اللہ و روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے ایسی رخصت تو تم سے وہی لوگ مانتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں اگر کلمت اللہ کے لیے جان و مال کے ساتھ جہاد فرض نہ ہوتا تو پھر اسے ایمان و نفاق کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی قرار نہ دیا جاتا یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلام و کفر کی کشم میں جو لوگ اپنی جان و مال کے ساتھ اسلام کی حمایت کریں اور اپنی تمام قوت و صلاحیت اسے سربلند کرنے کی کوشش میں کھپا دیں وہی سچے مومن ہے بخلاف اس کے جو لوگ اس کشمکش میں اسلام کا ساتھ دینے سے جی چرائیں اور بلا عذر اس میں اپنی جان و مال خرچ کرنے سے پہلو تہی کریں وہ جھوٹے مومن ہے جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے اور نہ خدا کے وعدوں پر ان کے دلوں کو شک اور تردد کی بیماری لگی ہوئی ہے نمبر تین فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وعدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ردوانه فأحبت أعمالهم سورة محمد آيات نمبر 25-28 جو لوگ پیٹ پھیر گئے اس کے بعد کی سیدھا راستہ ان کو صاف معلوم ہو گیا شیطان نے ان کو چکمہ دیا ہے اور اس کو دور دور کی سجھائی ہے یہ اس سبب سے ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو خدا کے اتارے ہوئے احکام کو حسد سے ناپسند کرتے ہیں یہ کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے پھر ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے جاتے ہوں گے اور یہ سزا اس سبب سے ہوگی کہ جو طریقے خدا کی ناراضی کا موجب تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضا کے کاموں سے نفرت کرتے رہے اس لیے اللہ نے ان کے سب کام اکارت کر دیے ان آیتوں میں منافقین کے لیے آخرت کی سزا وہی سنائی گئی ہے جو مرتدوں اور کافروں کی ہے جہاد سے جی چرانے اور اس میں مال خرچ نہ کرنے والوں کو بہت سی آیتوں میں منافق قرار دیا گیا ہے اور اس طرز عمل کو ان کی بے ایمانی کا نتیجہ کہا گیا ہے اگر ان تمام آیتوں کے مضامین سے واقفیت حاصل کرنا ہو تو سورہ آل عمران صورت النساء صورت الانفال صورت الطبہ صورت الاحزاب صورت محمد اور صورت الفتح کا مطالعہ کرنا چاہیے جیسا کہ اوپر اشارہ گزرا نفاق کی دو بڑی قسمیں ہیں عقیدے کا نفاق اور عمل کا نفاق جو لوگ عقیدت منافق ہوں یعنی جن کے دل کافر اور صرف زبان مومن ہوں وہ فی الواقع دائرۂ اسلام سے خارج اور کھلے کافروں سے بھی بدتر ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور جو لوگ صرف عملاً منافق ہوں وہ دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہے اسلام کو سربلند کرنے کی جد و جہد سے جان چرانے اور اس میں اپنا مال خرچ نہ کرنے والے دونوں قسم کے منافقین تھے اور آج بھی موجود ہیں لیکن ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے نوی دلیل انسانوں اور جنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے صورت الزاریات میں فرمایا گیا ہے وما خلقت الجن صورت الزاریات آیت نمبر چھپن اور میں نے جنوئنس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اللہ تعالی پوری کائنات کا خالق مالک اور حاکم ہے یہاں جو چیز بھی موجود ہے وہ سب اس کی مخلوق مملوک اور محکوم ہے اور یہ بات بھی قرآن کی آیتوں سے معلوم ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں اپنے خالق و مالک کی عبادت و تسبیح میں مشغول ہیں انسان بھی اللہ کا بندہ اور اس کا غلام ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس با اختیار جو حیوانات و جمادات کی طرح مجبور نہیں ہے بندے کو کس قسم کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ کون سی عبادت ہے جس کا یہ مکلف بنایا گیا ہے آیا اس عبادت کے معنی یہ ہیں کہ انسان اللہ تعالی کی صرف پرستش کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا اس کے معنی یہ ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت بھی اس پر واجب اور لازم ہے اس سوال کا صحیح جواب حاصل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے کسی غلط جواب پر عمل کر کے اپنے دلوں کو مطمئن کر لیا تو ہم اپنے مقصد تخلیق ہی میں ناکام ہو جائیں گے اس کا صحیح جواب ہم اپنی عقل لڑا کر حاصل نہیں کر سکتے بلکہ اس کا صحیح جواب ہمیں وہ کتاب ہی دے سکتی ہے جس میں وما خلق الا لیعبدون کی آیت نازل ہوئی ہے قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ انسان کو بندگی رب کی سیدھی راہ دکھائے اور بتائے کہ وہ عبادت کیا ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں سے اللہ کا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی پرستش کریں بلکہ یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسی کی اطاعت کریں وہ شروع ہی میں ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور کار خلافت و نیابت کی انجام دہی اس کی زندگی کا اہم ترین فریضہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے تمہاری پوری زندگی کے لیے ایک دین دین اسلام بھیجا ہے اور اس کی مکمل پیروی تم پر لازم ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں رمضان کے روزے مال کی زکوٰۃ اور حج تم پر فرض ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ سود حرام اور بے حلال ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ سور حرام اور بکری حلال ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ زنا حرام اور نکاح حلال ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ناپ تول ٹھیک رکھو ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنا حق ناپ کر لیں تو پورا لیں اور دوسروں کا حق ناپ کر دیں تو کم دیں وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سچی گواہی دو خواہ اس کی زد تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمام معاملات و مقدمات کا فیصلہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق کرو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے خلاف حکم چلانے اور فیصلہ کرنے والے کافر ظالم اور فاسق ہیں وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ چوروں کے ہاتھ کاٹ لو اور زانیوں کی پیٹھوں پر کوڑے برساؤ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو جان سے بھی اور مال سے بھی اس سے جی چرانا اور بخل کرنا منافقوں کا کام ہے پوری تاکید کے ساتھ اس طرح کی بیسیوں احکام قرآن میں موجود ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ دین اسلام کی مکمل پیروی ہی وہ عبادت ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اس عبادت کے دائرے سے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ خارج نہیں ہے اور دین اسلام کی مکمل پیروی ہی کا نام اقامت دین ہے سورہ زاریات کی آیت چھپن نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بتایا ہے کہ اس کے فرض ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ عبادت جس کے لیے جن و انس پیدا کیے گئے ہیں امر الہی کی تعظیم اور خلق خدا پر شفقت ہے اور ایسی تعظیم جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے لائق ہے صرف عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی اس لیے اس میں شرعی احکام کی پیروی اور قول رسول کی اتباع ضروری ہے اور اسی لیے اللہ نے اپنے رسول بھیج کر اور عبادت کی ان دونوں قسموں کے طریقے واضح کر کے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے ان کی اس تفسیر سے بھی معلوم ہوا کہ یہاں عبادت صرف پرستش کے کے معنی میں میں نہیں ہے بلکہ اس عبادت دائرے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں داخل ہیں اور انسان عبادت کی ان دونوں قسموں کا مکلف ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیج کر عبادت کی ان دونوں قسموں کے طریقے واضح کر دیے ہیں اس کے معنی بھی یہی ہوئے کہ ہمیں اس عبادت کی تفصیل جاننے کے لیے رسول کی زندگی اور اللہ کی کتاب کو سامنے رکھنا چاہیے دسویں دلیل مسلمانوں کو امت وسط اور خیر امت بنانے کی ضرورت اور اس کی غرض و غایت اوپر کی نو دلیلوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب و سربلند کرنا جس کے لیے قرآن نے ایک جامع اصطلاح اقامت دین استعمال کی ہے فرض ہے اور اس درجے کا فرض ہے کہ اس راہ کی جد و جہد سے جی چرانا اور اس میں مال خرچ کرنے سے ہاتھ روکنا نفاق کی علامت ہے یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہر نبی و رسول کے بعد ان کی امت اس کام میں جس کے لیے وہ مبعوث کیے گئے ہیں ان کی قائم مقام ہوتی ہے اس لیے امت مسلمہ اب قیامت تک اللہ کے آخری نبی و رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام میں جس کے لیے آپ کی بے ہوئی تھی ان کی قائم مقام ہیں لیکن اب چونکہ نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے اس لیے قرآن نے امت مسلمہ کو مخاطب کر کے اس کو اس کا منصب بتایا ہے اور اس کو امت وسط اور خیر امت بنانے کی ضرورت اور غرض و غایت سراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے تاکہ اس بات میں کوئی شبہ باقی نہ رہے کہ اب یہی امت قیامت تک اس کام کی ذمہ دار ہے جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے اور جس کا عملی نمونہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دیا ہے اس طرح قرآن کی یہ سراحت اس بات کی ایک مستقل دلیل بن گئی ہے کہ یہ امت جس کام میں اپنے رسول کی قائم مقام ہے وہ اس پر فرض ہے اور اگر وہ اسے چھوڑ بیٹھے تو اپنے مقصد وجود ہی میں ناکام ہو جائے گی ہم یہاں بہت اختصار کے ساتھ اس سلسلے کی چند آیتیں پیش کریں گے نمبر ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرمایا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ عُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سورة البقرہ آیت نمبر 143 اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر گواہی دینے والا بنے مولانا امین احسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ امت وسط کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وسط کے معنی ہے وہ شے جو دو طرفوں کے درمیان بالکل وسط میں ہو یہیں سے اس کے اندر بہتر ہونے کا مفہوم پیدا ہو گیا اس لیے کہ جو شے دو کناروں کے درمیان ہوگی وہ نقطۂ و اعتدال پر ہوگی اور یہ اس کے بہتر ہونے کی ایک فطری دلیل ہے امت مسلمہ کو امت وسط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت ٹھیک ٹھیک دین کی اس بیچ شاہراہ پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے کھولی ہے اور جو ابتدا سے ہدایت کی اصل شاہراہ تدبر قرآن جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو انیس امت مسلمہ کو امت وسط یعنی عادل معتدل اور متوازن بنانے کی ضرورت اور غرض و غایت الناس الرسول سورة البقرہ آیت نمبر 143 تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر اللہ کے دین کا گواہ بنے یہ امت وسط کے فریض منصبی اور اس کے قیام کی ضرورت کا بیان ہے اوپر کی تفصیلات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو رہنمائی کے منصب پر معمور کیا تھا انہوں نے خدا کے میسا کو توڑ دیا اس کی شریعت میں تبدیلیاں کر دی اس کی سرات مستقیم گم کر دی اس کے مقرر کیے ہوئے قبلہ سے منحرف ہو گئے اور جن شہادتوں کے وہ امین بنائے گئے تھے ان کو انہوں نے چھپایا ایسے حالات میں عالم انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہو سکتی تھی تو یہی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی امت برپا کرے جو خدا کی سیدھی راہ پر قائم ہو جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے اصل دین کی بنے اور پھر رہتی دنیا تک لوگوں کے سامنے اس دین کی گواہی دے رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو سے یہ بات واضح طور پر نکلتی ہے کہ شہادت الناس کا جو فرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول کا تھا آپ کے بعد آپ کی امت کی طرف منتقل ہوا اور اب اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور ہر ملک اور ہر زبان میں لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دے اگر وہ اس فرض میں کوتا کرے گی تو اس دنیا کی گمراہیوں کے نتائج بھگتنے میں دوسروں کے ساتھ وہ بھی برابر کے شریک ہوگی تدبر قرآن جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر قولاً و عملاً دین حق کی جو شہادت دی تھی وہ اس کے کسی ایک جز کی نہ تھی بلکہ پورے دین کی تھی پورے قرآن کی تھی وہ شہادت آپ نے مکہ اور طائف کی گلیوں منا و عرفات کے میدانوں اور جزیرت العرب سے حج کے لیے آئے ہوئے گروہوں اور قبیلوں میں دی تھی اور پھر مدینہ کی مسجد نبوی وہاں کے بازاروں اور بدر احد خیبر حنین اور تبوک کے میدانوں میں بھی دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہادت زندگی کے کسی ایک شعبے میں نہیں بلکہ اس کے تمام شعبوں میں دی تھی اس لیے آپ کی امت پر اسی وسعت و جامعیت کے ساتھ دین حق کی شہادت فرض ہے شہادت حق کی جس عظیب منصب پر امت مسلمہ سرفراز کی گئی ہے اس کے مفہوم کو سورہ حج کے آخر کی دو آیتوں نے پوری طرح متعین کر دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی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 بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو پس نماز قائم کرو زکات دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ وہ تمہارا آقا ہے بہترین آقا اور بہترین مددگار تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو سے پہلے جو کچھ کہا گیا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس کے درمیان یہ ٹکڑا اس طرح آیا ہے کہ خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ امت مسلمہ کو شہادت حق کا جو منصب سپرد کیا گیا ہے اور اللہ نے جس کام کے لیے اس امت کو منتخب کیا ہے وہ پورے دین کی اقامت کا فریضہ ہے راہ خدا میں جہاد کا فریضہ ہے ایسا جہاد جس کا حق ادا کرایا گیا ہو مسلم کا لقب اس کو اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کی شہادت پیش کرے پہلی آیت میں رکو و سجود بندگی رب اور عمل خیر کا حکم دیا گیا ہے اور خاص سے عام کی طرف کلام کو اس طرح ترقی دی گئی ہے کہ پورا دین اس کے دائرے میں آ گیا اور پورے دین پر اس وقت تک عمل ممکن نہیں جب تک دین باطل کا زور نہ توڑ دیا جائے اس لیے دوسری آیت کی ابتدائی میں جہاد کا حکم دیا گیا ہمہ جہتی جہاد بہرحال ایک کٹھن چیز ہے اس لیے چند باتیں ایسی فرمائی گئیں جو بندے مومن کے لیے اس کڑوی چیز کو شیریں اور لذیذ بنا دیتی ہیں پہلی بات وج تباکم کے ٹکڑے میں کہی گئی ہے یعنی کسی اور نے نہیں بلکہ خود تمہارے ولی نعمت نے تمام نوع انسانی میں سے تم لوگوں کو اس خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے یہ سنتے ہی اطاعت گزار اور آقا سے محبت کرنے والا غلام مسرت و امبساط کے کیف سے جھوم اٹھتا ہے اور کوئی مشکل اسے مشکل نظر نہیں آتی لیکن مہربان آقا کی طرف سے شقت سے بھری ہوئی آواز آتی ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج دین میں اس نے تم پر ایسی مشکل نہیں ڈالی جو حرج کی حد تک ہو یہ دوسری بات ہے جس نے راہ خدا میں جہاد اور فرائض کی تعمیل کو آسان بنایا تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قیش و مذہب اور دین و آئین ہے ذرا دیکھو تو کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام راہ خدا میں جہاد کی کس درجے پر پہنچے اور حق کے لیے کون سی قربانی ہے جو انہوں نے نہیں دی جب حقیقت یہ ہے تو پھر سعادت مند بیٹوں پر باپ کی وراثت اور ان کی روش کیوں گراں گزرے کچھ مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مسلم کے معزز لقب سے نوازا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو گویا اس امت کا نام مسلم رکھنے کی غرض یہی شہادت الناس ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اس سے وابستہ ہو جاؤ اقامت صلات اور ایتاء زکاة پورے دین کا عنوان بھی ہے تذکیہ نفس کی بہترین تدبیر بھی ہے اور راہ خدا کی مشکلات میں قوت کا خزانہ بھی ہے یہی وجہ ہے کہ نماز اور زکاة کے بعد اعتصام باللہ کا حکم دیا گیا اور بات اس پر ختم کی گئی کہ اللہ ہی تمہارا آقا و مولا ہے یعنی جب تک تمہارا تعلق اللہ سے قوی نہ ہو تم اس پر بھروسہ نہ کرو اس سے مدد طلب نہ کرو اور وہ جب تک تمہاری مدد نہ کرے تم شہادت حق اور اقامت دین کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے یہ جو کچھ عرض کیا گیا مفسرین کرام کی تفسیریں اسی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں لیکن طوالت کے خوف سے ہم ان کی عبارتیں یہاں نقل نہیں کر رہے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ حج کے ہم معنی دو آیتیں سورہ آل عمران میں ہیں نمبر تین وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ عُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چار اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کام کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں اور ایسے لوگ آخرت میں پورے کامیاب ہوں گے نمبر چار کن تم خیر امتن اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ سورة العال عمران آیت نمبر 110 اے امت محمدیہ تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت عام لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے تم لوگ نیک کام کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہو یہ دونوں آیتیں مل کر ایک دوسرے کی توضیح و تکمیل کرتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ اب دنیا کی امامت امت مسلمہ کی سپرد کر دی گئی ہے امت اسلامیہ آخری دینی پیغام کی حامل ہے اور یہ پیغام اس کے تمام اعمال اور حرکات و سکنات پر حاوی ہے اس کا منصب قیادت و رہنمائی اور دنیا کی نگرانی و احتساب کا منصب ہے قرآن مجید نے بہت قوت اور سراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے کن تم خیر امہ اے دعوت ایمان تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کی ارشاد و اصلاح کے لیے ظہور میں آئی ہے تم نیکی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہو دوسری جگہ کہا گیا ہے وہ کدالی کا جالنا کم اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اس لیے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس امت کی جگہ قافلے کے پیچھے اور حاشیہ برداروں کی صف میں ہو اور دوسری اقوام کے سہارے زندہ رہے اور قیادت و رہنمائی امر و نہیں اور دینی و فکری آزادی کے بجائے تقلید اور نقل اطاعت و سپر اندازی پر راضی اور مطمئن ہو مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش صفحہ نمبر دو سو ایک صفحہ نمبر دو سو دو آیت ایک سو دس کے تحت مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں خیر امت میں اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ اب دین کی صحیح شاہراہ پر تم ہی ہو اللہ نے جو دین نازل فرمایا تھا اہل کتاب نے اس میں کج پیش کی راہیں نکال کر اصل دین کو گم کر دیا اب خلق کی رہنمائی کے لیے خدا نے تم کو کھڑا کیا ہے اسی حقیقت کو سورہ میں کذالک جعلناکم وسطا شہداء علی الناس کے الفاظ سے واضح فرمایا ہے وہاں ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ امت چونکہ ٹھیک نقطہ اعتدال اور وسط شاہراہ پر ہے اس وجہ سے یہ خیر امت ہے چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں نظم کے اعتبار سے یہ آیت جیسا کہ اوپر اشارہ کر آئے ہیں اس امت کے منصب امامت کا اعلان ہے تدبر قرآن جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سات سو باسٹھ صفحہ نمبر سات سو تریسٹھ ان چار آیتوں سے پوری قوت اور صلاحت کے ساتھ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس امت کے مبعوث ہونے اور اس کے امت وسط اور خیر امت بنائے جانے کی ضرورت اور غرض و غایت ہی یہ ہے کہ یہ اسی وسعت اور جامعیت کے ساتھ دین حق کی شہادت دے جیسی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کام میں اب یہ قیامت تک اپنی رسول کی قائم مقام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول کے عمل کی دلیل جب خود قرآن مجید سے کسی کام کا فرض واجب ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد احادیث نبوی میں ہمیں اس کی عملی توضیح اور تبدیل ملتی ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز بے سے وفات تک اور آپ کے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ نے آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد جس طرح فریض اقامت دین انجام دیا ہے اور جس طرح سر دھڑکی بازی لگا کر دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی جد و جہد کی ہے وہ احادیث سیر و سوانح اور تاریخ اسلامی کے دفاتر میں موجود ہے اس لٹریچر کا مطالعہ کرنے والے اور اس سے دلچسپی رکھنے والے لاکھوں مسلمان اہل علم ہی نہیں بلکہ ہزاروں غیر مسلم اہل علم بھی اس سے واقف ہیں اگر ہم دو چار احادیث اور دو چار واقعات بھی یہاں نقل کریں تو یہ کتاب جا ایک کتاب کی شکل اختیار کر لے گا ہم اجمال کے ساتھ یہاں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا بے مثال عمل بھی رہتی دنیا تک کے لیے یہ دلیل مہیا کرتا ہے کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے قرآن کی آیات سے یہی سمجھا تھا کہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب کرنا اور دین اسلام کو برپا کرنا ان پر فرض اور ان کا مقصد حیات ہے اس کے علاوہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کا اسوئے حسنہ ہمارے سامنے وہ سیدھی راہ کھولتا ہے جس پر چل کر ہم اقامت دین کے فرض کو ادا کر سکتے ہیں اس کتابچے سے ہمارا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ اقامت دین فرض ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے اور وہی اس کا حساب لے گا ختم کلام آخر میں اسلامی شریعت کے ایک مسلمہ اصول کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے وہ تسلیم شدہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے سلسلے میں بندے کی اصل ذمہ داری یہ قرار دی ہے کہ وہ اسے انجام دینے کی کوشش کرے اور اس کوشش میں اپنی قدرت و استطاعت کی حد تک کوتا ہی نہ کرے اگر اس نے ایسی کوشش کر لی تو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآں ہو جائے گا شریعت نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق ہر شخص کی اپنی ذات سے ہوتا ہے یعنی وہ بذات خود معمور ہوتا ہے کہ اس فرض پر عمل کر کے اسے بروئے کار لائے مثلا پنج وقتہ نماز کی ادائیگی ہر عاقل بالک مسلمان پر فرض ہے اس طرح کے فرائض میں بھی سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے یہ ہے کہ وہ انہیں ادا کرنے کا اہتمام اور اس کے لیے کوشش کرے اگر اس نے صحیح کر لی اور کسی ایسے معنی کی وجہ سے جس پر اسے قابو نہ تھا اس فرض کو وہ ادا نہ کر سکا تو اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی اور وہ آخرت کی باز پر سے بچ گیا بلکہ اس فرض کو ادا کرنے کا اجر بھی اسے مل جائے گا فرض کیجئے کہ کوئی مسلمان کسی وقت کی نماز کے لیے پوری طرح تیار ہو کر گھر سے نکلا کی جماعت سے ادا کرے لیکن راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا اس صورت میں نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری سے ہو گیا بلکہ اس وقت کی نماز کا اجر بھی اسے مل گیا حالانکہ بالفعل اس نے وہ نماز نہیں پڑھی کچھ فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے اس قسم کے فرائض میں کسی مسلمان کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو وجود میں لائے بلکہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے وجود میں لانے کی کوشش کرے اس کی واضح مثال اللہ کا یہ حکم ہے یا الذین آمنوا قو انفسکم نارا سورة التحریم آیت نمبر چھے اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ یہ آیت ہر مسلمان کو اس کا بھی مکلف قرار دیتی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے سوچئے اس تکلیف اور اس ذمہ داری کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کیا اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کے دلوں میں ہدایت کا نور ڈال کر انہیں خدا کا فرما بردار بنا دے ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کیونکہ یہ ذمہ داری تو اللہ نے اپنے رسولوں پر بھی نہیں ڈالی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی دونوں ہی اڈے رہے اور عزاب الہی میں غرق ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بغاوت پر جمی رہی اور عذاب میں گرفتار ہوئی معلوم ہوا کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہر مسلمان اپنی بیوی بچوں کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرے اگر اس نے کوشش کر لی تو وہ ذمہ داری سے ہو گیا خواہ ان کی اصلاح وجود میں آئی ہو یا نہ آئی ہو یہاں یہ مختصراً اشارہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم پر دین حق کو غالب کرنے اور اس کو قائم کرنے کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں اگر ہم نے پوری کوشش کر لی تو ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے اور اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کی اور اس جد و جہد میں حصہ ہی نہیں لیا تو قیامت میں پگڑے جائیں گے اور ہم سے سخت باز پرست کی جائے گی